تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے آپ کے کے نیچے نرم پتھر ہو گئے آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے یا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے کے تاج والوں سرو پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے سست اور کمروں سواری تیز ہو جا جاتی وہی سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم اس لیے مکام دینا بن گئے دونوں حرم اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میری قسمت بھی کھلے گی میرے گھر بھی آئیں گے میری قسمت بھی کھلے گی میرے گھر بھی آئیں گے قسمت بھی کھلے گی میرے گھر بھی آئیں گے دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم پائے کے پائے کھائی قرآن قسم طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے کیا مکان گولا مکا تک چاپ ہے قدمین کی کیا مکاں ہو دام تک چاپ ہے قدمین کی کیا مکاں ہو دام تک چاپ قدم قدمین کی سدرا اور رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے سدرا رف رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ آپ پر حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے